لیکن جب میں اس بات کو سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں اس پوری دنیا کا خاکہ اس کا نقشہ آ گیا کہ یہ دنیا در اصل ایک موتی کی طرح ہی تو ہے ناظرین کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کی تما کے لیے جس کی لالچ کے لیے جس کو اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے اپنے قبضے میں لینے کے لیے انسان کتنی تقدور کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک لگا رہتا ہے کہ کسی طور سے اس دنیا کو حاصل کر لیں اس موتی کو حاصل کر لیں لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ اہل نظر تو اس بات کو جانتے ہیں اور جن کو پتا ہے اور جو سمجھتے ہیں اور جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ موتی کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اس موتی کو حاصل کرنے کے بعد شاید ہم اس موتی کو کھو بیٹھے اور ہمیں دینا پڑ جائے کیونکہ یہ تو دنیا ہے یہ نہ کبھی کسی کی ہوئی تھی نہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے لیکن جس کے پاس موتی والا آ جاتا ہے ناظرین جس کے پاس موتی والے کی قربت آ جاتی ہے جس کے پاس موتی والے کی محبت آ جاتی ہے جس کے دل میں موتی والے کی محبت آ جاتی ہے جس کے دل میں موتی والے کی الفت پیوس ہو جاتی ہے جس کے دل میں موتی والے کا تقدس آ جاتا ہے موتی والے کا احترام آ جاتا ہے جس کے دل میں موتی والے کی تقریم آ جاتی ہے اور جو موتی والے کے مدارس کو سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھ لیتا ہے ناظرین تو اللہ اگر وہ موتی والے کا ہو جاتا ہے تو موتی والا اس کا ہو جاتا ہے اور ناظرین جب موتی والے کا وہ ہو جاتا ہے اور موتی والا اس کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے تمام موتی جو ہیں ارے دنیا کے تمام موتی کیا آخرت کے بھی تمام موتی اس کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں اب ناظرین وہ موتی والا کون ہے وہ موتی والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اختص ہے انسان کو چاہیے یہ جو مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں یہ جو حکایتیں ہوتی ہیں جو روایتیں ہوتی ہیں ناظرین اس کو ہر شخص اپنے اپنے پیمانے پر دیکھا کرتا ہے محمود غزنوی اور ایاس کے درمیان کی جو گفتگو ہے اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا بھی گفتگو ہے لیکن اگر ہم اپنے قلب پر اس کا صحیح طور سے اثر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ دنیا دراصل ایک موتی کی طرح ہے اور موتی والے شخصیت جو ہے وہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اب ناظرین قرب اس موتی والے کا کیسے حاصل ہو ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے قائم ہو ان کی رضا ہمیں کیسے حاصل ہو ان کی الفت ہمارے دل میں کیسے قائم ہو ان کی نظر کرم ہمیں کیسے مل جائے تو آئیے ناظرین ہم تمام لوگ مل کر موتی والے کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر پڑے گئے درود پاک کے سچے سے ان کا قرب بھی ہمیں عطا کرے اور ان کی نظر کرم بھی عطا کرے اللہ سید و مولانا محمد والا علیہ و وبارک وسلم علیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز محبر حافظ قرآن ہیں قاری قرآن ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو آپ کے تمام خوابوں کے جوابات جو ہیں آپ کے سامنے پیش ہوئے کیا کرتے ہیں شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو اور یورپ اسپیشل میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں کیسے آپ جی، اللہ کا بہت شکریہ کہاں سے بات کر رہی ہوں جی میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں اٹلی سے بات کر رہی ہیں فرمائیے ہاں جی بھائی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ آج صبح سات بجے کا انوالو کرنے کے بعد سوئی ہوں ہاں، ہاں۔ تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا جانور جیسے اونٹ نہیں ہوتا ہاں، اس طرح کا ایک جانور ہے تو وہ نا مجھ پہ حملہ کرتا ہے اور میں اس سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہوں لیکن بہت بڑی سی اس کی گردن ہے جیسے اونٹ ہی ہوتا ہے نا تو وہ نا میں اسے مار دیتی ہوں اچھا۔ کافی ٹائم لگتا ہے اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ دو سال پہلے میری امی نے دیکھا تھا کہ خواب میں نا ان کی نظر بند ہو جاتی ہے اچھا۔ اور تیسرا ہوا میرا یہ ہے کہ میں تقریباً چار ماہ پہلے یہ تین چار دفعہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں اچھا۔ اچھا، میری تین بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی ہیں نا تو یہ اس کی وجہ سے میں نروس رہتی ہوں اس لیے یا پھر نا مجھے بڑی پریشانی ہے پلیز مجھے ان خوابوں کی بتائیے گا کہ جو دوسرا کل رات کو یہ خواب ایک اور دیکھا کہ میں قرآن مجید دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ نا قرآن مجید دیکھ ہوں ہاں جی ایک جیسے چاچی ہوتی ہے ایسی جگہ وہاں پہ نا بہت سارے قرآن جیت پڑے اچھا مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو دوسرا آپ کا جی۔ خواب ہے آپ کی والدہ کے بارے میں اس کی ذرا آپ توضیح کریں کہ کیا دیکھا جی ہاں جی میری والدہ نے دیکھا ہے کہ دو سال پہلے کا یہ خواب ہے کہ میری والدہ کہ ان کی نظر بند ہو جاتی ہے نا نظر مطلب وہ نظر نہیں آتا ان کو ہاں ان کو نظر نہیں آتا ٹھیک ہے بالکل صحیح اور پوچھنا چاہتی ہوں نہیں بھائی بس میں یہی پوچھنا جب ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اٹلی سے کال کی مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید سلام عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ وعلی علی اللہ اٹلی سے طاہرہ نے یہ خواب پوچھا کہ کہتی ہیں کہ ایک خواب یہ دیکھا ہے صبح کہ نماز کے بعد سوئی ہے تو اونٹ جیسا جو ہے ایک جانور ہے جو ان پر حملے کر رہا ہے اور بالآخر یہ مقابلہ کرنے کے بعد اسے مار دیتی ہیں دیکھیں اونٹ کا خواب میں دیکھنا یہ سرکش دشمنوں پر محمول کیا جاتا ہے اب اونٹ حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن موجود ہے حملہ بھی کر رہا ہے لیکن یہ بالآخر اسے مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے کسی عمل کے صدقے اللہ العالمین نے دشمنوں کو ان کے سامنے بالکل بے بس فرما دیا ہے اس کے بعد یہ پوچھتی ہیں کہ ان کی والدہ نے دو سال پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی نظر جو ہے وہ یعنی بینائی ختم ہو چکی ہے دیکھیں عام طور پر جب بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کسی پریشانی میں ہوتا ہے یا نظر کے حوالے سے بعض اوقات کسی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ نظر کم کمزور ہوا کرتی ہے اور وہ خواب میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت میں کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا انہوں نے یہ بیان کیا کہ اپنی بچی کو عام طور پر خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ فوت ہو چکی ہے ہاں۔ دیکھیں ان کی تین جو ہے بچے اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اور یہ گھبرا رہی ہیں اور نروس ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ یہ بچی بھی فوت ہو جائے اس صورت میں اس خواب کی تعبیر نہیں ہے لیکن اگر اسے دوسرے زاویے سے دیکھا جائے کوئی ایسے خیالات نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ خواب دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ اس بچے کی عمر طویل ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سیت بھی ایمان عمر طویل فرمائے اور چوتھا خواب نے یہ بیان کیا قرآن مجید کو دیکھنا دیکھیں قرآن مجید کو دیکھنا ہر زاویے سے بہت اچھا ہے اچھا، اچھا۔ وہ چاہے قرآن مجید ہو قرآن پاک ہو یا صاحب قرآن ہو اب قرآن پاک کو خواب میں دیکھنا اگر یعنی بدعمل خواب میں دیکھے جو بعمل نہیں ہے کردار اس کا نہیں ہے گفتار نہیں ہے وہ خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو صحیح کر لے اپنے اخلاق کو بہتر کر لے لیکن اگر صاحب اخلاق صاحب اعمال اس خواب کو دیکھے قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے یا تو خوشی عطا کی جائے گی اگر خوشی ہے اور بظاہر خوشی نہیں مل رہی تو یا پھر دوسری صورت میں ان کی کوئی ایسی دعا جو مدتوں سے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگ رہی ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی اس دعا کو مقبول فرمائے جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی ہیں جی اللہ کا بہت شکر ہے آپ کی بہت دعا ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی میں مرتب بول رہا ہوں سعودی عرب سے جی جی مرتزہ صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ جی میں مفتی صاحب کو بھی سلامت السلام ورحمۃ اللہ فرمائیے جی جنید بھائی میرے دو خواب ہیں جناب ایک تو خواب آتا ہے جو میں اڑتا ہوں اور یہ خواب مجھے ہر دو تین مہینے بعد آتا ہے اچھا اور وہ تقریباً میں تین چار سال سے آ رہے تھے اور اڑتا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے جتر جتنی میں پرواز جاتا ہوں اتنی پرواز میں اٹھتا ہوں اچھا ماشاء اللہ اور دوسرا خواب جو ہے وہ میرے نانا فوت ہوئے ہوئے اور وہ مجھے نظر آتے ہیں یہ تین چار ہفتے ہو گئے پہلے مجھے خواب آیا ایک بار پھر آیا کہ وہ آتے ہیں نظر اور وہ گاڑی لے کے آتے ہیں گاڑی لے کے آتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے اور یہ خواب جو ہے یہ جو پہلے آپ انہیں والا یہ مجھے ہر دو ڈھائی مہینے بعد لازمی یہ خواب آتا ہے میرے بھائی ذرا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے جی میں پہلے تو میسن کا کام کرتا تھا ابھی میں ڈرائیوری بھی کرتا ہوں اور میسن کا کام بھی کرتا ہوں مستری اچھا، کا کا کام کام بھی کرتا ہوں اچھا۔ آپ بالکل جی۔ صحیح چل رہا ہے جی آپ کا کام بالکل صحیح چل رہا ہے الحمد للہ ٹھیک جی، چل رہا لیکن جنید بھائی کا دوسرا پروگرام چلتا ہے جس میں حضرت صاحب آتے ہیں وہ میں بہت کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں نہیں کال ہو اچھا، دوسرا سوال بھیجیے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کا جو ہے وہ کچھ سوچتے زیادہ تو نہیں ہیں آپ جی سوچتے بہت زیادہ تو نہیں ہیں آپ جی یہ تو آپ کی بات ہے بہت زیادہ سوچتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کریم سوچا کریں پازیٹیولی سوچا کریں آپ کا بہت شکریہ آپ نے سعودی عرب سے کال کی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی فرمائیے میں آپ کی آواز کلیئر نہیں آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے اگر آپ موبائل سے بات کر رہی ہیں تو پلیز تھوڑا باہر آ جائیے اچھا جی فرمائیے میں دیکھا تھا روٹی توے پہ جی طبیعت روٹی پھولتی ہے نا اچھا پھولی ٹھیک ہے ہاں اور سبزیاں بھی تازہ سبزیاں اچھی آواز تازہ پھل اور سبزیاں آپ میں دیکھتی ہیں کئی مرتبہ ٹھیک ہے جی، جی۔ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی یہ سعودی عرب سے بینک تھی یہ کہتی ہیں کہ میں نے توے پہ روٹی دیکھی پوری اور تازہ پھل اور سبزیاں جو ہے میں دیکھا کرتی وہ آپ نے تشریح کی سمجھ گیا <laughs> بالکل اچھا اس سے پہلے مرتزہ صاحب نے سعودی سے یہ پوچھا کہ تین یا چار سال سے یہ ایک ہی خواب دیکھتے ہیں کہ ہاں۔ اڑتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہ اڑتے ہیں دیکھیں اچھا مطلب جتنا چاہتے ہیں جی جی جی جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں دیکھیں اس کے خواب کو میں دو انگلش سے بیان کروں گا نمبر ایک یہ ہے کہ اگر ایسا خواب کوئی باعمل شخص دیکھے اور جو مستقل شخص ہے اپنے ارادوں کا پکا شخص ہے اگر وہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اس کے ارادوں کو اور طویل فرمائے گا اور اس سے اپنے جو بھی اس کا پروفیشن ہے اس میں اور ترقی عطا فرمائے گا چاہے وہ دینی ہو چاہے بنیادی ہو لیکن یہ چونکہ مطلب پیشے سے وابستہ ہے اور کوئی اسی خاص ترقی بھی نہیں ہے اور دوسرے صاحب یہ سوچتے بہت زیادہ ہے تو یہاں پر معبرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں اپنے ارادوں کا پکا نہیں ہے تو اسے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا حال کیا ہے اگر وہ سوچتا زیادہ ہے سوچے بہت زیادہ ہوتی ہے کام کم ہوتا ہے عمل کم ہوتا ہے سوچے خیالات بہت کثیر ہو جاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ سوچنا چھوڑ دے بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچے اور جہاں پر اسے وہ کام بہتر معلوم ہو وہ کرنا چاہے تو اسے کر بیٹھے اور اللہ رب العالمین پر توقل کرے اچھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا جو خواب ہے وہ نانا مرحوم کا کہ وہ انہیں خواب میں بلاتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گاڑی لے کر آئے ہیں اور انہیں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن مرحوم اگر آئے اس طرح اور خواب میں ساتھ لے کر جانا چاہے تو یہ کسی اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا لیکن اس سے پریشانی کی ضرورت نہیں کوئی ہلکی پھلکی پریشانی آپ پر بیماری آ سکتی ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ نماز پنجگانہ ادا فرمائیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ فلک تین مرتبہ سورہ ناز آخر دوسری لیا کریں دوسرا یہ کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ صدقہ خیرات کا اہتمام ضرور کریں مزید اس کے بعد سے بہن نے یہ پوچھا کہ روٹی ہے جو توے پر انہوں نے ڈالی ہے اور توے پر جو ہے پھلی ہوئی ہے جیسے عام طور پر روٹی جو ہے پکنے سے پہلے پھولتی ہے دیکھیے روٹی کو خواب میں دیکھنا گندم یا جو کو خواب میں دیکھنا اور توے پر پکا ہوا دیکھنا دیکھیے اگر عام طور پر اگر صرف گندم یا جو بھی دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس کی حلال کمائی میں اضافہ فرمائے گا اور اگر توے پر پھلا ہوا دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھیے ہم عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاں، ہاں۔ ہمارے گھر والے روٹی تیار کر کے ہیں کہ پکی پکائی ہم کھا رہے ہیں ہاں۔ تو اس اعتبار سے خواب میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے ایسے فرمائے گا کہ جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں ہوگا جہاں پر ان کی محنت بھی اچھا، بہت سے لوگ پکی پکائی میں جی، محنت بات جاری رہے گی راضی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے بعد خواتین خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرا نام ہے محمد رمضان میں سعودیہ سے بول رہا ہوں جی جی محمد رمضان صاحب فرمائیے جی دو سال پہلے میری والدہ فوٹ ہوگی گئی میں خواب میں دیکھا کہ میں اور وہ دونوں جا رہے ہیں ایک روڈ کے اوپر ٹھیک ہے آگے ایک کھڈا آ گیا ٹھیک ہے کھڈے کے اندر میں گر گیا ہوں میں گر گیا ہوں تو میں نیچے نیچے جا رہا ہوں اور میری والدہ جو ہے وہ بولتی ہے تم گھبراؤ نہیں میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں تمہیں باہر نکال لوں گی ٹھیک ہے بالکل صحیح پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ سے میرا پکڑ کے اس نے مجھے باہر نکال لیا اس کے آگے پھر ہم لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے روڈ پہ جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ میرے سے بچھڑ گئی وہ کہاں گئی مجھے ملوم نہیں آگے بہت رش ہو گیا رش ہونے کی وجہ سے وہ کدھر گئی ہے اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے بالکل ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ سعودی سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی،, جی۔, جی وعلیکم السلام کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد افضل بول رہا ہوں کراچی سے جی محمد افضل صاحب افضل صاحب بہت افضلیت کی بات ہوگی اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ کر دیں سر یہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کو رات کو خواب آیا کہ قبرستان وہ قبرستان کے بیچ میں انہوں نے کچھ قبریں دیکھی ہیں مزار دیکھے ہیں تو قرآن خانی ہوتی ہوئی دیکھی ہے اچھا تو مجھے آپ بتا دیں گے کہ اس کی کیا اس کی کیا تعبیر ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں محمد عزول صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کراچی سے کال کی جی مفتی صاحب کیا فرمائیں جی سعودی سے بہن نے جو خواب بیان کیا تھا اسی کنٹینیوٹی میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمی بے محنت عطا فرمائے گا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ محنت کرنا چھوڑ دیں اور حلال کمائی کے پیچھے جانا چھوڑ دیں قصبے حلال کریں جسے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ میں اس چیز کے پیچھے نہیں پڑا تھا میں تو کچھ اور کر رہا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بھی بے محنت عطا فرما دی مطلب پکی جی ہاں جی، جی۔ آٹا گھومنے کے بعد جی جی مطلب خود محنت کریں جی، جی۔ شاء رب اللہ ان کی محنت سے نیتا فرمائے گا جی، اور تازہ سبزیاں خواب میں دیکھنا اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے رسک میں اضافہ ہوگا پھل وغیرہ وہ بھی یہی ہاں، ہاں۔ محمد رمضان صاحب نے سعودی سے یہ بیان کیا کہ دو سال قبل والدہ خود ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ان کی والدہ مرحوما ایک ساتھ جا رہے ہیں راستے میں گڑھا آتا ہے یہ گر جاتے ہیں کہ والدہ نہیں گرتی اور ان کی والدہ پھر انہیں سنبھالتی ہیں اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ رش ہے ان کی والدہ ہو جاتی ہے یہ پوری زندگی کا خاکہ انہیں بتایا گیا ہے دیکھیں یہ اور ان کی والدہ جا رہی ہیں یہ زندگی کے سفر پر گامزن ہے یہ گرتے ہیں ان کی والدہ اٹھاتی ہیں یعنی یہ دعائیں کرتی ہیں اللہ رب العالمی ان کی دعاؤں کی تو انہیں سنبھالتا ہے اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کی والدہ بچھڑ جاتی ہیں یعنی ان پر موت تازی ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے اور یہ تنہیں رہ جاتے ہیں تو آپ کی والدہ نے پوری زندگی آپ کو سنبھالا تو ان کی وفات کے بعد آپ پر آپ کی والدہ ہاں۔ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ انہیں اس سب سوال ضرور مطلب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے جی ہاں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے دیکھیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جی میں کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ہاں جنیش بھائی میں نے آپ سے بات کرنی تھی میں نے دو خواب دیکھے بالکل بتائیے ایک خواب تو دیکھا میں نے کہ میرا بڑا بچہ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ تیئیس چوبیس سال کا ہے تو وہ میرے شوہر ہے نا پتا نہیں اس کی بات پکی کر رہے یا آ کے منگنی کر رہے تو میں ان کو بول رہی ہوں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو میں یہاں پہ نہیں کروں گی اچھا۔ تو مطلب میں غصہ کر رہی ہوں بہت زیادہ تو گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تو بس میں نے یہ اچھا، سارا خواب آپ ہی دیکھ رہی ہیں جی، میں دیکھ اچھا، یہ بتائیے حقیقت مطلب، میں میں نے کہا یہ لوگ اچھے نہیں ہیں مطلب بچے کی بات نہیں کر اچھا مفتی صاحب کچھ بتائیے گا کہ حقیقت میں کچھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے نہیں حقیقت میں نہیں ہے بس میرے شوہر جو ہے نا یہ ذرا تھوڑے غصے والے ہیں مطلب کسی بات پر آپ کا اختلاف رہتا ہے ان سے جی بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے حیدرآباد سے کال کیا السلام علیکم ہلو میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب اس سے پہلے محمد افضل صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کی وائف نے خواب میں یہ دیکھا قبرستان ہے اور اس میں کچھ قبریں ہیں اور یہ وہاں موجود ہیں دیکھیں قبرستان کو دیکھنا یا قبروں کو دیکھنا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قبر کسی نے خواب میں دیکھی تو صاحب خواب کو اپنے ہاتھ پر غور کرنا چاہیے اگر وہ نیچے کی طرف گامزن ہے تو اسے اس راستے پر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے اگر اس کا حال برا ہے غیر مستقیم راستے کی طرف ہے شیطانی راستے کی طرف ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ ادا کرے اور دنیا میں جیتے جی جب تک اس کی سانس بحال ہے اس کی زندگی کی دور یعنی دور باقی ہے تو اس وقت کو موقع غنیمت جانے اور آخرت کی تیاری کر لے اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مزہ الآخرہ کی دنیا آخرت کی کھیتی میں جو دنیا میں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹنا پڑے گا شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں اسلام جناب ہے کیسے ہیں آپ جی وعلیکم السلام بہت اچھا ہوں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر یو کے سے بات کر رہے ہیں یو کے سے بات کر رہی ہیں فرمائیے ہاں جی میں دو خواب ہے عید کے تیسرے اور چوتھے دن دیکھا تھا اچھا تو پہلا خواب جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ کوئی چھوٹا سا جانور ہے اور اس نے کسی بچے پہ چھوٹے سے گوشت کے بچے پہ حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اسی سائز کے سیم بڑے بڑے جانور تھے جو آدمیوں کو پکڑ کے یہ کر رہے تھے اور ان پہ حملہ کر رہے تھے پھر وہ خواب ختم ہو گیا پھر سیکنڈ ڈے بھی پھر رات کو دیکھا خواب تو سیکنڈ ڈے میں بھی دیکھا کہ ہم مجھے ولادت ہونے والی ہے لیکن میں اپنی والدہ کے یہاں ہوں شوہر کے گھر پہ نہیں ہوں اور میری والدہ مجھے کوئی چیز پہ ناراض ہوئی مجھے گھر سے باہر نکال دیا ٹھیک ہے تو پاس میں کوئی کمرہ تھا تو وہاں چلی گئی اور وہاں گدارت تھی پھر اس کے بعد پھر دیکھا کوئی عورت آئی اور پھر میرا بچہ جو تھا وہ غائب ہو گیا اور پھر جب اس عورت سے بات کی میرا بچہ کہاں ہے تو پھر انہوں نے سنا کہ ہم کو نہیں پتا لیکن ہم نے پوچھا کون ہے تو بولی اسی کمرے میں ہم آٹھ سال سے رہ رہے ہیں اور ہم انتقال کیے ہیں تو پھر آخری آخری جملہ کیا تھا آپ کا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی, جی، کہاں پہ نہیں وہ ان نے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں یعنی میرے بچے کہاں ہیں تو پھر ان نے کہا کہ ہاں،, ہاں ہم نے پوچھا آپ کون ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں یہیں رہ رہی ہوں آٹھ سال سے اچھا تو ہم نے کہا پھر اس کے بعد نے بولا کہ ہم انتقال کر چکے ہیں انتقال کر چکے بہن جی بتائیے گا کہ آپ نے جو خواب دیکھا کہ جانور بچے پر حملہ کرتا ہے وہ بچہ کون ہے جی جانور سے بچے کو اس نے بچے پہ حملہ کر کے اس کو مار دیا وہ بچہ کون ہے بیسیکلی آپ جانتی ہیں اس بچے کو نہیں بچہ تو نہیں دیکھا ابھی ایسے بس ہم ابھی یہ ہے یہ ہے ابھی ہاں ٹھیک ہے بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے جی ان سے پہلے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بڑا بیٹا ہے اور ان کے شوہر اپنے بڑے بیٹے کی بات کہیں پکی کر رہے ہیں اور یہ اختلاف کر رہی ہیں دیکھیں عام طور پر جس جسے انہوں نے بتایا کہ ان کے اختلافات رہتے ہیں دیکھیں بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر کسی بات پر اپنی ضد کرتے ہیں تو انہیں ضد نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اپنی انامیت کو دخل نہ دیں تاکہ دونوں میں اختلافات برقرار نہ رہیں یہ دور ہو جائے لیکن یہاں پر جو خواب ہے کی تعبیر صرف اتنی ہے کیونکہ حقیقت میں تعبیر نہیں لیکن میں یہ بیان کروں گا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا ہے اب ماں کو فکر ہے کہ مجھے اس کے رشتے کی بات پکی کرنی ہے اور ماں یہ چاہتی ہے کہ میری مرضی کا دخل ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اس معاملے میں اپنی مرضی کو جو ہے وہ مقدم کرے اور میری مرضی چلے ہی نہ بس یہی خیالات یہی سوچے ہوتی ہیں اور خواب میں یہی دکھ گئے آپ کو اس کی تعبیریں اس کی تعبیر صرف اتنی ہے کہ آپ اپنی رویے کو چھوڑ دیں اور شوہر کی مرضی کو جو ہے مقدم رکھیں اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے علامیت کو چھوڑیں اور ان کی مرضی کو مانیں یہ مفتی صاحب وہ اصل میں ماں نے تو دیکھا ہوتا ہے بہن کی بیٹی کو اور جو اپنے بھائی کی بیٹی میں کر رہا ہوں کہ دونوں اپنی کو چھوڑ دیں انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا اس کے بعد یوسی سے بہن نے یہ پوچھا ان کے تینوں خواب جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہیں کہ عید کے تیسرے دن دیکھا کوئی چھوٹا سا جانور وہ بچے پر حملہ کرتا ہے مار دیتا ہے پھر چوتھے دن انہوں نے یہ دیکھا کہ جانور ہے اور لوگوں کو بھی مارتا ہے اور پانچویں دن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی امی کے یہاں جو ہے یہ ان کے بچے کی ولادت ہو وہ بچے کو غائب کر دیتا ہے ہاں۔ تو مبنی بات یہ ہے کہ ان کے بچے کی ولادت میں کوئی مشکلات کوئی پریشانیاں آ سکتی ہیں انہیں چاہیے کہ سترہ خیرات کا اہتمام کریں دوسرا یہ کہ استغفار کا سب سے اللہ نرب العالمین کرم انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہیلو سالکوم جیت بھائی جی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں بمبئی سے بات کر رہی ہوں انڈیا سے ممبئی ہندوستان سے بات کر رہی ہیں بہن فرمائیے جیند بھائی میرے دو خواب ہیں بالکل فرمائیے جیت بھائی میرا پہلا خواب ہے کہ میری ایک کزن ہے ابھی ان کا چالیس مئی ہونے والا ہے نا کل پرسوں میں اچھا تو ان کو میں نے فارم میں دیکھا ہے ٹھیک ہے اور نا میں نے ان کو فارم میں دیکھا کہ نا آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نا میں مری نہیں ہوں میں نا ناٹک کر رہی تھی اچھا۔ اور جو ہے نا وہ نا لال کلر کے کپڑے پہنی ہے مطلب وہ کیا کہتی ہے میں مری نہیں ہوں ناٹک کر رہی تھی جی مجھ سے مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم ناٹک کرو تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون کون میرے لیے رو رہا ہے اچھا اور میں کیا کہتے ہیں وہ پھر نا لال کلر کے کپڑے پہنی ہوئی ہے ہاں۔ اور مجھ سے پھر کہہ رہی ہے کہ نا تم بھی نہیں روئی تھی تو میں نے بولا نہیں میں روئی تھی ہاں۔ آپ اپنی چھوٹی بہن سے پوچھیں تو ان کی چھوٹی بہن کہتی ہے ہاں یہ روئی تھی بہت روئی تھی ہاں۔ تو وہ مجھے نا ایک دم گلے لگاتی ہے اچھا۔ تو یہ نا وہ گلے پھر میں لگا کے وہ بھی روتی ہوں میں بھی روتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں نہیں اب تم آئی ہو تو میں تمہاری آنے کی خوشی میں نا ایک جشن کروں گی میں نا پارٹی دوں گی تو میں نے ان کی کھانے کی خوشی میں شام میں پارٹی رکھی ہے اچھا۔ یعنی اہتمام ہو رہا ہے ان کے لیے پارٹی کا ہاں، ہاں، ہاں۔ اور اسی میں دیکھا کہ وہ مجھے جو ہے نا عید عید عید عید والے تھے نا وہ مجھے نا دو سو روپے مجھے عید ہی دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اچھا دوسرا خواب یہ کہ نا میرا جو شوہر ہے نا وہ خواب میں روز مطلب روز یہی ہو رہا ہے کہ نا انگور اور کیلے بہت دکھتے ہیں قوم میں ہاں، ہاں، ہاں۔ تو اس کا کیا ہے اچھا، نے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کزن جن کا انتقال ہوا ہے کسی بیماری میں ہوا ہے اچانک ہوا جی ان کو جو ہے نا پندرہ سال سے دماغ مرض اللہ کریم جی آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ممبئی ہندوستان سے کال کیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں لیاقت بول رہا ہوں لاہور سے لیاقت صاحب بڑی لیاقت کی بات ہوگی اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں جی سر میری ٹیلی ویژن کی آواز تو بند ہے جناب لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے صاحب دیکھا تھا کہ ایک میں ایک جگہ پہ ہوں جہاں پر ہلکا پھلکا دھواں سے سب سی جگہ ہے اور تھوڑا آگے جاتے تھے بزرگ گیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے داڑھی والے ان کے سفید ہیں انہوں نے مجھے مٹی ہاں، کہ میں آپ اپنا خواب ہمیں بتائیے ہمیں سنائیے تھوڑا سا لاؤڈ ہو کے بتائیں ہاں جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں جگہ میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر ایک بزرگ ہیں ہاں، ہاں۔ جو سفید کپڑوں میں ہے اور وہ ایک مٹی کے پیل میں مجھے دودھ دیتے ہیں بس اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی ہاں، جی بس نماز پنجگانہ ادا فرماتے ہیں آپ جی نماز پنجگانہ ادا فرماتے ہیں آپ نہیں جی بالکل نہیں نہیں بالکل نہیں ارے دیکھیں بات یہ ماشاء اللہ لیاقت نام ہے آپ کا اور لیاقت کی اور دانش مندی کی بات تو یہی ہے کہ انسان اپنی جو اخروی زندگی ہے اس کا خیال رکھے خدا اس کے یہ دنیا میں پڑا رہے اور بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہتے ہوئے لیکن کہنا چونکہ ہمارا حق ہے اور آپ ہمیں یہ حق دیتے ہیں تو ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ سے اتنی گزارش ضرور کریں کہ کم از کم نمازوں کی پابندی ضرور کریں دنیا کے سارے کام سارے جھمیلے اپنی جگہ رہیں گے لیکن اگر نماز نہیں ہوگی تو بلّہ کچھ بھی نہیں ہوگا بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی جی مفتی صاحب کیا ہوا ممبئی ہندوستان سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی کزن جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ خواب میں آئی کہہ رہی ہے کہ میں مری نہیں بلکہ میں تو ناٹک کر رہی تھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کون میرے پیچھے روتا ہے کون نہیں روتا کون غم کرتا ہے کون خوشی مناتا ہے دیکھیں بات لال کلر ہاں اور لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں بات یہ کہ عام طور پر جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے کوئی خاتون اس دنیا سے جاتی ہے تو حقیقت میں دنیا سے دوسری دنیا انتقال کر جاتی ہے آخر میں اب بات یہ ہے روح لوٹائی جاتی ہے تمام حساب و کتاب کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے تمام چیزیں محسوس کی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ روح گھر واپس آتی ہے دیکھتی ہیں کہ کون ان پر رو رہا ہے کون ان کے لیے اصال ثواب کر رہا ہے جہاں پر اصال ثواب نہیں ہوتا تو وہ روح رو رو کر وہاں سے جاتی ہے تو بات یہ کہ تمام چیزیں یہ آپ کو بتائی گئی کہ یہاں پر ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی آخرت کسی طرح تیاری کرنی چاہیے کہ در حقیقت ہم یہاں پر زندہ ہیں جب تک سانسیں ہمارے باقی ہے بحال ہے تو ہمیں ان سانسوں کو موقع غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے وہ آخرت کی پہلی منزل جو قبر ہے اس کی حقیقت میں تیاری کرنی چاہیے اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ اس سال سباب کریں کیونکہ لال کپڑوں میں اگر کسی مرحوم کو دیکھا جائے تو اس کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا انہیں سال ثواب کی ضرورت ہے جو یہ نہیں کر رہی اس کے بعد یہ دیکھا کہ وہ عیدی دے رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کوئی بھی شے دے چاہے وہ رقم کی صورت میں مال کی صورت میں وہ دے تو اس کا صاحب خواب کے لیے انتہائی اچھا شگون ہوتا ہے ہاں۔ رب العالمین انہیں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی خوشخبری عطا شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں بات کر رہی ہوں یا سے جی۔ میں نے اکثر خواب میں چھپکلیاں مجھے اکثر بہت نظر آتی ہیں اور یہ دو دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایسے میرے لاؤنج میں چھپکلی آ گئی ہے اور اس کو ہمارے پیروں میں سے گزر رہی ہے اس کو میں نے باہر نکال دیا ٹیرس کی طرف اور نیکسٹ ڈے اگلے دن صبح میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میں دودھ کی دیگچی خالی کر کے دودھ نکال چکی اور ملائی اس میں لگی ہوئی ہے دیگچی میں ہاں، ہاں۔ اور دو بہت موٹی موٹی چھپکلیاں اس دیگچی میں گھسی ہوئی ہیں اور وہ ملائی کھا رہی ہیں اور وہ بہت میرے ذہن کے اوپر خواب سوار ہے اور دوسرا میں اکثر مجھے کافی دفعہ ایک اور خواب نظر آتا ہے کہ باتھ روم ہے اور باتھ روم میں یہ گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی اور میں اس کو صاف کر رہی ہوں یہ خواب مجھے متواتر کوئی سات آٹھ بار ضرور آ چکا ہے اور یہ چھپکلیاں تو مجھے بہت زیادہ نظر آتی اچھا مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ کوئی فائنینشلی پرابلمس تو نہیں یہاں ہاں جی فائنینشلی پرابلمس تو کافی ہیں اور آج کل کچھ ذرا پریشانیاں بھی کافی آپ کی اللہ بہت کریم آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی جی سر اس سے پہلے ممبئی سے ہندوستان جو بہن نے یہ پوچھا تھا ہندوستان سے کہ شوہر جو ہے ان کے دیکھتے ہیں کہ انگور اور کیلے عام طور پر بہت زیادہ خواب میں دیکھتے ہیں انگور دیکھنا یا کیلے دیکھنا خواب میں یہ ہے کہ حقیقت میں رب العالمین ان کے رسم میں اضافہ فرمائے گا اس کے بعد لیاقت صاحب نے یہ پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ ہلکا پھلکا دعا ہے وہاں پر ایک بزرگ ہے اور انہیں سفید دودھ دیتے ہیں دیکھیں کوئی بزرگ اگر سفید دودھ دیں کہ دودھ سفید ہی ہوتا ہے وہ اگر دودھ دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے معاملات کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں ہاں۔ آپ کو نیکیوں کی ترغیب دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ دین سے دور ہیں ہاں۔ اور یہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے خواب میں اس طرح تلقین فرماتا ہے اسے خواب تلقین بھی کہا کرتے ہیں اور خواب تنبی بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تنبی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جس راستے پر گامزن ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے صحیح راستہ وہ ہے جو تجھے بتایا جا رہا ہے نمازوں سے جو غفلت جی ہے ہاں۔ اس کو اپنے نمازوں سے غفلت دینی کاموں سے غفلت اعمال سے غفلت اعمال صالح سے غفلت اخلاق حسن سے غفلت تمام غفلتیں ترک کرنی ہوں گی اور اس کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ چپکلیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں بعض اوقات وہ پیروں میں سے گزر جاتی ہیں اور دودھ سے دودھ پر ملائی جمی ہے اس پر جو ہے وہ دو موٹی موٹی چپکلیاں ہیں یہ تمام کے تمام اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے گھر پر کسی نے کوئی برا عمل کروایا ہے جس کی وجہ سے یہ فائنینشلی پرابلم کا شکار ہے اور ہو سکتا ہے کہ گھر پر کوئی بیماری بھی ان کے ساتھ لاحق ہو جائے اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے بیماریوں سے انہیں محفوظ کرنا میں انہیں عرض کروں گا کہ ایک نماز پنجگانہ ادا فرما ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ فرق گیارہ مرتبہ سورہ نس اب درست شریف پڑھیں ان شاء اللہ دور ہو جائے گے ان شاء اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر جی بات کر رہا ہوں جی بہن ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں ممبئی سے ممبئی سے بات کر رہی ہیں فرمائیے ہاں۔ جی میں نے خوراک میں خواب دیکھا تھا کہ میں سمندر کے کنارے نماز پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے نماز پڑھ رہی ہوں اور سمندر میں پانچ کا سانس ہے لیکن زندہ ہے اور اس سانس کی نو منہ ہے میں دیکھیں سمندر کے کنارے آپ نماز ادا کر رہی ہوں اس بات کیا ہے سمندر میں سانس ہے سانس ہے اچھا ٹھیک ہاں اور وہ اس کے منہ نو ہے نو منہ ہے نو منہ ہے ہاں اور میں نماز ادا نہیں کر پا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے اور کیا ہے بس یہی ہے نماز پڑھ ہی نہیں پا رہی چار ہزار کی دوپہر کا وقت ہے چار ہزار کی نیت اگر صحیح ہو لیکن نماز ہو ہی نہیں دو اچھا وہ جو سانپ ہے اس نے کوئی نقصان پہنچایا آپ نہیں نہیں لیکن اس سے میں بہت پہنچ گیا ہوں اچھا بھائی یہ بتائیے کہ مطلب عبادات میں آپ کا دل نہیں لگتا نہیں نماز ہاں تھوڑا یہ ہے کہ پہلے میں پابندی سے بڑھتی تھی لیکن ابھی مجھے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کوشش کیا کریں مجھ سے ایک بات کا وعدہ کریں انشاءاللہ شاء آپ لائن پہ رہیں کہ انشاءاللہ شاء آئندہ دل کرے نہ کرے لیکن پابندی اور پھر دل کو لگانے کی کوشش کریں گی ایک منٹ دل میں دل کی بات نہیں ہے بس بہت کوشش ہوں لیکن نماز کے وقت نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے اچھا آپ میری بات سنیں اب کچھ نہ کچھ پرابلم ہو یا بہت کچھ پرابلم ہو ایک بس ایک ہاں۔ چیز کا جو ہے وہ عہد کر لیں کہ کچھ بھی ان شاء اللہ اس پریشانی کو میں بالا اطاق رکھ کے نمازوں کی پابندی کروں گی ان شاء اللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہندوستان ممبئی سے کال کی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے بے شک آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات دکھی دلوں کا سہارا ٹائم ٹرانسمیشن اور خوابوں کی تعبیر کے میزبان جنید اقبال کے ساتھ ایک بار پھر آپ شامل پروگرام میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں فوجی سے بات کر رہی ہوں نادیا جی فرمائیے بہن جی، میرا پہلا خواب یہ ہے میرے بھائی نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میں ان کا ویزا گم ہو جاتا ہے کبھی نظار سے کبھی مسجد میں سے ویزا گم ہو جاتا ہے اور جوتا گوسا اچھا جوتا جاتا ہاں جی، ہے اور ان کے پیچھے نا ایک دفعہ دیکھتے کہ بکرا پیچھے لگا ہوا ہے ان کے ہاں، ہاں۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میری نا سسٹر ہے انمیرڈ تو نا میں نے دیکھا کہ نا ہمارے کو جاننے والے ریلیٹیوس ہیں تو نا وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ نا ہم نے چاند دیکھے ہیں دو اور نا میری سسٹر کی شادی ہوئی دوسرا خواب دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا میری سسٹر جو ہے نا وہ انمیرڈ ہے اور نا ہمارے ریلیٹیو انہوں نے دیکھا کہ نا دو چاند ہے دو چاند ہے ٹھیک ہے ہاں نظر جی، آئے ہیں اور نا ان کی شادی نا بکرا عید کے بعد ہے ٹھیک ہے ہاں جی، بالکل صحیح آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی جی اس سے پہلے ہندوستان سے یہ پوچھا گیا کہ سمندر کے کنارے نماز ادا کر رہی ہے اور سمندر میں بہت بڑا سانپ ہے اس کے نو منہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ڈر رہی ہے اور اپنی عبادات جو ہے صحیح طور پر ادا نہیں کر رہی ہیں دیکھیے عام طور پر سانپ کو دیکھنا دشمن ہے چاہے وہ دینی ہو دنیا بھی ہو ایک بڑے سانپ کو دیکھنا سمندر کو دیکھنا تو یہ سمندر آپ کی یہ دنیا ہے دنیا میں آپ عبادت کر رہی ہیں لیکن وہ شیطان جو ہے سانپ جو ہے وہ شیطان ہے اور اس کے نو منہ اس کے چیلے ہیں مختلف جو آپ کو نماز نماز ادا نہیں کرنے دے رہے عبادت میں جو ہے وہ خلل ڈال رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا کہ یا اللہ العالمین میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور میں رب العالمین نے یہی فرمایا تھا اللہ عبادت امن المخلصین کہ جو میرے مخلصین بندے ہوں گے تو انہیں راستے سے نہیں ہٹا سکتا تو آپ کو شیطان جو ہے ورغلا رہا ہے عبادات سے ہٹا رہا ہے لیکن آپ کو اس سے نہیں ہٹنا آپ نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا بلّہ العظیم کم از کم گیارہ مرتبہ پلیہ کریں ان انشاءاللہ شاید شیطان آپ کے راستے سے نہیں مطلب معلوم یہ ہوا کہ وہ خاتون جو عبادت کر رہی جی، جی۔ ہے شیطان نے اپنے نو چیلے صرف ان کو عبادت جی ہاں، سے ہاں۔ لگائے ہوئے تو ایک شخصیت کو نو ہاں، چیلے لگے ہیں ٹھیک ہے اور ان شاء اللہ یہ عمل کریں گی تو شیطان راستے میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیروں کا واسطہ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عمر کیا بات ہے تم جس راستے سے گزرتے تو دعا کریں کہ ان کے سب کے اللہ رب العالمین شیطان سے ہمیں محفوظ فرمائے اس کے بعد جو سعودی سے نادیہ میں نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کا جوتا گم ہو گیا ہے دیکھیں اگر یہ ان کے بھائی ان میرڈ ہے اور جوتا گم ہو گیا تو یہ خواب کی تعبیر ہے کہ حقیقت میں کیونکہ جوتا اگر مرد دیکھے تو اس کی بیوی پر معمول ہے بیوی دیکھے تو اس کے شوہر پر معمول ہے اور اگر یہ میرڈ ہے تو خدا نخواستہ ان کی بیوی پر کوئی پریشانی کوئی بیماری آ سکتی ہے اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں سے محفوظ کرنا ہے خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ بکرا ان کے پیچھے لگا ہے دیکھیے بکرے کا پیچھے آنا یہ کمزور دشمن کا آنا ہے تو کمزور دشمن موجود ہے نقصان نہیں پہنچا رہا آپ سورہ فلک سے ناز پڑھیں نماز پنجگانہ ادا فرما ان شاء اللہ مزید پیچھے ہو جائے ان شاء اللہ جی اس کے بعد جو ہے یہ ان کی سسٹر میں جو کہ انمیرڈ ہے ان کے متعلق کسی نے خواب میں دیکھا کہ دو چاند ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو وہ شادی ہونے والی ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اس کی تعبیری کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اچھا رشتے کا انتظام ضرور کریں شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو جی، السلام علیکم جی میں نے آپ کو کال کیا تھا نا میں آپ کو بتانے کا ہولڈر بتاتا ہوں آپ کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں گی جی جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ ہاں، ہاں، ہاں۔ میں نے خواب خواب میں میں دیکھی بہت سارا مطلب بہت بڑا سا ہال ہے بہت سارے کمرے ہیں اس قدر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ مطلب، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں مجھے اس کا مجھے اس کی تعبیر بتا دیں کیا کیا ہے نہیں بے آپ نے خواب بتایا نہیں آپ اس کو بیان کر دیجیے ہاں میں اس سے بتائیے کیا ہے یہ کیوں دیکھتی ہوں یہ اکثر یہ خواب دیتے کیوں دیکھتی ہوں بہت بڑا ہال ہے بہت سارے کمرے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارا کھانا ہے جو وہ کھا رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت طرح طرح کے کھانے ہیں وہ بہت شوق سے کھا رہے ہیں میں بھی ہوں میرے کزن ہیں میرے ماں باپ اچھا آپ بھی ان مطلب کھانوں کے کھانے میں شامل ہیں جی؟ آپ بھی کھانے میں شامل ہیں ہاں، میں بھی میں ہوں میرے ہاں، ہاں۔ ٹھیک ہے بالکل آپ بتائیے کہ سب کا خیرات کا اہتمام کرتی ہیں آپ شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ضرورتی سن دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بڑا ہال ہے بہت کمرے ہیں کھانے پینے کا سامان وغیرہ بہت ہے لوگ کھا رہے ہیں اس کی دو تعبیرات ہیں ایک نمبر ایک یہ کہ اگر یہ سب کا خیرات نہیں کرتی تو انہیں سب کا خیرات کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کا کہا جا رہا ہے اچھا۔ تلقین کی جا رہی ہے اور اگر سب کا خیرات کا اہتمام کرتی ہیں تو دوسری تعبیر یہ کہ انہیں ان شاء خوشی عطا کی جائے گی کیونکہ عام طور پر اس طرح کے کھانے خوشیوں میں کھائے جاتے ہیں تو انہیں رب العالمین کسی حوالے سے بھی خوشی عطا فرمائے مگر یا تو خوشی عطا ہوگی یا پھر انہیں خیال کرنے چاہیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم جنیش بھائی وعلیکم السلام جنید دو ہیں میرے آپ کون اور کہاں سے بات کر لاہور سے لاہور سے لاہور سے فرمائیے میں نے نا پانچ دیکھے ہیں دو سانپ جو ہے بہت بڑے بڑے ہیں نہیں تو آپ وہ جو بہت بڑے بڑے خاط ہیں ان کو بہت چھوٹا چھوٹا کر کے بیان کر دیں اچھا ٹھیک ہے تو نا میں نے نا ریل کے ڈبے میں ڈال دی ہیں دو تو پانچ جو ہے نا جو ایک ہے نا براؤن کلر کا وہ ایک دم سے چرپائی کے نیچے سے بھاگ گیا اور دوسرا جو ہے نا نہیں وہ ریل کے ڈبے میں آپ نے کیا ڈال دیا آپ نے نے بتایا سانپ ہاں، بڑے بڑے ڈالے میں اچھا، ہاں، اچھا، ہاں، تو ایک جو ہے نا کالا بہت بڑا سارا اس نے مجھے ڈس لیا ہے اچھا اور ایک فارم میں نے دیکھا نا چھپکلیاں اکثر میں بہت فارم میں دیکھتی ہوں تو بہت بیمار ہوں ٹھیک ہے تو نا وہ عجیب طرح سے چاپڑے تو میری کے بولتی ہیں آوازیں نکالتی ہیں چپکلیاں آوازیں نکالتی ہیں جی جی اچھا۔ میں نے نا چاپر باندھ کے پھینک دی ہے پھر وہ دوسرا کے پھٹ گیا چاپر ہے تو اندر گھر میں آ گئی تو میری ساس نے انہیں پیار کرا نا تو ایسے رکھ لیا ہے اور اکثر میں چھپکلیاں دیکھتی ہوں کبھی نہیں میں چھپکلیاں آپ نے کیا کہا کہا آپ نے کیا چھپکلیاں گھر میں آ گئی جی واپس گھر میں آ گئی جو وہ بول رہی تھی اور نے ساس نے اسے بہت پیار کرا ہے اچھا ساس نے پیار کیا جس کلیا بول رہی تھی جی، جی۔ اچھا ان کو گھر میں بھی رکھ لیا جی،, جی اچھا اچھا بتائیے گا کہ میں یہ پوچھنا اچھا بڑی بڑی عجیب سی بات ہے جی۔ کال ڈراپ ہو گئی کہ وہ چپکلیاں بول رہی تھی وہ گھر میں آ گئی میں آتا ہوں ایک اور کالر کی شامل کروں گا السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں سعودی عرب سے بول رہی ہوں اپنا نام میں بتا سکتی ہوں جی فرمائیے بہن جی میں خواب دیتی ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں اور میری شادی ہو چکی ہے میں پاکستان میں ہوں اور میرا شوہر جو ہے نا ہاں۔ وہ سعودی عرب میں ہے اچھا۔ اور دونوں ہم جو ہے نا الگ الگ رہتے ہیں اچھا۔ اور وہ مجھ سے نا جیسے دور دور ہے اور میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں کہاں ہے کہاں ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا اور دوسرا میرا یہ خواب ہے کہ میں ہے نا وہ بہت زیادہ دیکھتی ہوں ہاں، ہاں، آپ بتا دیں بتائیے کہ شوہر کے ساتھ چپکلی شوہر تو نہیں ہے آپ کی اچھا،, اچھا بات السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہلو بھائی صاحب یہ بتائیے کہ ہماری بہن کے ساتھ کوئی آپ کی چپکل تو نہیں ہے میری ان سے ملائیے پلیز جی آپ کی کال اس وقت ملی ہوئی ہے آپ لائیو ہے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں السلام علیکم جنید بھائی جی وعلیکم السلام آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں ہاں, ہاں، ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ میں خواب میں کئی مرتبہ قیامت دیکھ چکا ہوں یعنی ہلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب بہت مختصر وقت کا کریں جی جی کلیاں خواب میں دیکھنا بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں جس کو بھی خواب میں دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شیطان مبوس سے پناہ مانگے اور حت الامکان سب کا خیرات کا اہتمام کرے اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے تمام ویورس کو محفوظ کرنا ہے یہاں پر بہن لاہور سے یہ پوچھا کہ پانچ سانپ ہیں دو سانپ بہت بڑے ہیں اور ایک کالا سانپ انہیں آ کر دس لیتا ہے باقی سانپوں کو یہ مار دیتی ہے ہے دیکھیں کالا سانپ جو آ کر ڈس لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑا دشمن ہے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے رب العالمی مزید نقصانات سے آپ کو مہان فرمائے اس کے بعد دیکھا سعودیہ سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں یہ پاکستان میں ہے ان کے شوہر سعودیہ میں ہے اور شوہر دور دور ہے دیکھیے عام طور پر اگر اختلافات ہیں کسی معمولی باتوں پر نوک جھوک ہو جاتی ہے اور بیوی جو ہے وہ خیالات میں ڈوبی رہتی ہے کہ میرا شوہر یہ ہے میرا شوہر یہ ہے اگر انہیں خیالات میں یہ خواب دیکھا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کو انامیت ختم کر کے آپ کے رائے پیدا کرنا چاہیے مزید اس کے بعد کچھ اچھا، کنویں تالاب یا ندی نالے دیکھنا خواب میں کیسا ہے کیونکہ ابھی کالر کا سوال مجھے بتایا جا رہا ہے جی، جی، دیکھیں کنویں کو دیکھا ہے خواب میں اگر صاف پانی ہے تو یہ ایمان کی کمی ہونے کی اسی طرح طریقے سے تالاب دیکھا ہے اگر جوہر دیکھا ہے یعنی گندا تالاب دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے جی ہاں اور صاف پانی دیکھا ہے تو ایمان میں قوت ہے بالکل آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو وائنڈ اپ کی جا طرف جاتے جاتے ایک ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی سوال جو آیا تھا خاتون کا ممبئی سے کہ وہ سمندر کے کنارے نماز ادا کر رہی تھی اور دیکھتی ہیں کہ ایک ہے جس کے نام ہوئے مفتی صاحب نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ شیطان نے اپنے نو چیلوں کو ایک خاتون کو عبادت کرنے سے دور رکھا ہے تو ایک خیال میرے ذہن میں پلنے لگا ناظرین کہ جب ایک خاتون کو نماز ادا کرنے سے روکنے کے لیے شیطان نے اپنے نو چیلے منتخب کر کے اس ایک خاتون کے اوپر لگائے ہیں تو ناظرین ہم تو اربوں مسلمان جو اس وقت سوا ارب یا ڈیڑھ ارب کی آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے تو کتنے اربوں اور خربوں شیاتین جو ہیں وہ ہمارے اوپر معمور کیے گئے ہوں گے شیطان کی جانب سے اس نے اپنی ضروریتوں کو اپنے چیلوں کو کس کس انداز سے اور کس کس مشن کے تحت معمور کیا ہوگا کوئی ناظرین چیلا اس لیے معمور ہوگا کہ انسان کو نماز سے دور ہٹا دے کوئی چیلا اس لیے معمور ہوگا اس کو زکات دینے سے ہٹا دے کوئی اس لیے معمور ہوگا کہ اسے روزہ رکھنے سے روک دے کوئی اس لیے معمور ہوگا کہ اسے کلام پاک کی تلاوت نہ کرنے دی جائے کوئی اس لیے معمور ہوگا کہ اسے رشوت میں سود میں شراب میں زنا میں بدکاری میں ملوث کر دیا جائے کوئی اسی لیے لگا ہوگا کہ اس کی زبان سے صرف اور صرف لوگوں کے لیے بغض نکلے عداوتیں نکلیں نفرتیں نکلیں غلط جملے نکلیں ترش باتیں نکلیں کوئی اس لیے ہوگا معمور ناظرین کہ انسان کے منہ سے جھوٹ بلوائے مسلمان کے منہ سے غریب باتیں کروائے عجیب و غریب سے لطیفے اس کے منہ سے نکلوائے کوئی اس لیے معمور ہوگا ناظرین کہ بس اس کی زبان سے کفریہ کلمات نکلوائے کوئی اس لیے معمور ہوگا ناظرین کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اسے دور ہٹا کے بلکہ والدین کی نافرمانی پر مکمل طور پر معمور کر دے اور کوئی اس لیے معمور ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے فائلوں کی برد کروائے اس سے رشوتیں لے رشوتیں دلوائے بس اسی انداز سے اسے جہنم کی نار کا مستحق بنا دے کوئی اس لیے معمور ہوگا کہ اسے صرف اس بات پہ معمور کرنا ہے کہ اپنی بیوی سے دور ہو کر حلال کاموں سے دور ہو کر اپنے آپ کو غلط عورتوں میں حرام کاموں میں ملوث کر دے لازم یہ سرتوں یہ جتنی بھی ضروریتیں ہیں یہ جتنے بھی چیلیں ہیں شیطان کے ان کی چانوں کو سمجھیں اور چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہمیں اللہ سے دور ہٹاتے ہیں یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہٹاتے ہیں لیکن یہ شیاطین مل کے کتنا ہی دور ہٹانا چاہیں ارے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور بس سرکار کے کرم سے جیتے ہیں اور سرکار کے کرم پر ہی انشاءاللہ مننا چاہتے ہیں شیطان اپنی قوت لگا لے لیکن انشاءاللہ ہماری طاقت جیت نہیں سکتا اجازت میزبان جنید اقبال ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ